السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود السلام کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آج جس کی میں شب ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین رمضان کی جتنی بھی برکات ہیں اللہ کی رحمتیں جو اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھی ہیں اور جتنی بھی ساعتیں ہیں اس مہینے میں سعادتیں ہیں اللہ سب کی سب ہم ہمیں نصیب فرمائے قرآن مجید اور رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عامل قرآن بنائے قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے رمضان المبارک بڑا عظیم مہینہ ہے قرآن مجید اور رمضان اس کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن مجید کو رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا رمضان میں بھی اللہ نے لئی لت القدر میں اس کا نزول فرمایا نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق کہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو رمضان میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا اور جیسے جیسے دنیا والوں کو امت محمدیہ کو اصول قانون ضابطوں کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو آسمان دنیا سے زمین پر نازل کرتا رہتا اتارتا رہتا اور اس کو لانے والے <clears throat> اللہ کے حکم پر جبریل امین ہوتے اور جس ہستی پر رب العالمین اس قرآن کو نازل فرماتا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وہی کا نزول قرآن مجید کے حوالے سے وہ معروف روایت ہے کہ آسمانوں سے جبریل امین آئے اور آپ سے کہا کہ اقرا پڑھیے تو کائنات کے امام فرماتے ہیں ماں ان بقور میں پڑھنا نہیں جانتا تم مجھے کیا پڑھانا چاہتے میں نہیں جانتا جبریل نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر جو وہی لے کر آئے تھے اس سے آگاہ بروایا کہ ایک قرآ بسم رب کلدی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك و الذي کل اکرم الدی الانسان ما لم يعلم قرآن کی بھی ابتدا ہے وہی کی بھی ابتدا ہے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیات نازل ہوئیں یہ بات تو طے ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اکیس رمضان المبارک رمضان کی اکیس تاریخ تھی پیر کا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کا نزول ہوا پیر اکیس رمضان المبارک اور انگریزی تاریخ کے حوالے سے دس اگست چھ سو دس اس تاریخ کو اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا اور قمری حوالے سے چاند کی تاریخوں کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی عمر چالیس سال چھ مہینے اور بارہ دن تھی چاند کی تاریخ کے حوالے سے اور شمسی حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر کہ جس وقت ایک بسم ربی کلدی خلق کا نزول ہوا شمسی تاریخ اگر ہم اندازہ کریں تو کم و بیش لگ بھگ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی عمر انتالیس سال تین مہینے بائیس دن تھی نبی علیہ السلام پر اقرا بسم ربک الذی کل لدی خلق کا نزول ہوا اور یہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کے بول ہیں یہ اللہ کی مخلوق نہیں نبی علیہ السلام اس قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے آپ کو اس قرآن سے اللہ کے کلام سے اللہ کے بولوں سے بڑی محبت اور بڑا پیار تھا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں آسمان سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ کے محبوب قرآن مجید پڑھنے میں یقینی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی مودت میں کوئی معمولی سی بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقیدت انتہائی محبت انتہائی مودت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں وہ سب کا سب جو اللہ جبریل امین کے ذریعے نادل کر رہا ہے جو بھی مجھے جبریل کے ذریعے ملتا ہے میں کسی طرح اس سب کے سب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لوں کوئی آیت کوئی جملہ کوئی حرف رہ نہ جائے اور آپ اس کلام کی قرآن مجید کی تلاوت جلدی جلدی فرما رہے ہیں رب العالمین نے فرمایا اے محبوب قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے آرام آرام سے پڑھے مزے لے لے کے پڑھے اس قرآن کو جلدی نہ کیجیے ہم جانتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں جہاں تک اس کے جمع کرنے کی بات ہے اس کو اکٹھا کرنے کی بات ہے اس کی حفاظت کی بات ہے انا ذکر نزلنا وہ و انا حافظ لحافظ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اللہ کہتا ہے وہ میری ہے لیکن آپ اس قرآن کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر بڑے مزے لے لے کے اس قرآن کی تلاوت کیجئے اے نبی قرآن پڑھنے میں جلدی نہ فرمائے جلدی نہ کیجیے فرمایا لا تو ہر رک بیلی سانا کلتا جلب ان جما قرآن فیدا قرآنا ہو فتب قرآنا سم لینا بیانہ رب العالمین نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا اے نبی قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے جہاں تک اس کو جمع کرنے کی بات ہے اس کی حفاظت کے حوالے سے بات ہے اللہ کی قسم رب فرماتا ہے حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اللہ اکبر رب کہتا ہے یہ میرا قدم ہے اللہ اکبر اس کی حفاظت بھی میں اللہ ہی کروں گا آپ دیکھتے جائیں کس طرح رب العالمین نے اس قرآن کی اپنے کلام کی اللہ اکبر حفاظت فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں سے قرآن نزول ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اللہ کے نبی کے سینے میں قرآن محفوظ ہو رہا ہے صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی سے قرآن سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے گئے کتنے صحابہ ایسے گئے کہ اللہ کے نبی کی زبان ترجمان سے قرآن مجید کی آیات بینات کو سنتے گئے صحابہ اللہ اکبر جو میسر ہوتا ہے اپنے سامنے اور قلم کاپیاں پینسلیں دوات یہ ساری چیزیں لے کے صحابہ بیٹھ جاتے گئے یہاں نبی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں صحابہ اس کو لکھ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ قرآن کی اس آیت کو فلا سورت میں شامل کر لو اس سورت کو فلا جگہ پر لکھ دو اس سورت کو فلا جگہ پر لے لیا جائے اس آیت کو یہاں پر لکھ دیا جائے صحابہ لکھ رہے ہیں قلم بن کر رہے ہیں سینوں میں بھی محفوظ ہو رہا ہے اللہ اکبر صحابہ لکھنے میں مصروف ہے اللہ کے نبی کے کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی پر آنے والی نازل ہونے والی وہی کو اللہ اکبر لکھ لیا کرتے ہیں اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں صحابہ وہی کو لکھ لیتے ہیں قرآن کو لکھ لیتے ہیں لگ بھگ اللہ کے نبی کے صحابہ میں چالیس سے زیادہ صحابہ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی زبان بگی ترجمان سے نکلنے والے جو قرآن کی صورت میں جملے ہوا کرتے تھے صحابہ اسے لکھ لیتے تھے کاتبان وہی کی تعداد جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان سے قرآن نکلتا تھا یا اللہ کے نبی علیہ کے سلام کچھ فرامین لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے احکامات سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے چالیس کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت اور تعداد ہے جو اللہ کے محبوب کی باتوں کو تحریر کر لیا کرتے اور نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں نا لگ بھگ غیر مرتب مصاحف جو صحابہ اکرام کے پاس تھے قرآن کے حوالے سے غیر مرتب اللہ اکبر سترہ کتابیں اور سترہ مصاحب جو ہے وہ صحابہ اکرام کے پاس مختلف صحابہ اکرام کے پاس موجود تھے سترہ آج تو یہ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں میلوں خربوں میلوں پدموں کی تعداد میں قرآن مجید جو ہے وہ آج ہمارے پاس موجود صحابہ لکھ لیتے تھے اس قرآن سینے میں محفوظ کر لیا کرتے اور پھر اللہ کے رسول قرآن پڑھنے پڑھانے کے فضائل بیان کرتے صحابہ کو بتاتے اے میرے صحابہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کے اصول ہیں یہ اللہ کے بول ہیں اللہ اکبر اس کی یہ فضیلت ہے اس کو پڑھنے والے کو یہ مقام ملتا ہے دنیا میں اس کے یہ فائدے ہیں آخرت میں رب العالمین نے اس کے فلاں فلاں اور فلاں فائدے رکھے ہیں یہ تو اللہ اکبر کامیابی ہی کامیابی والی کتاب ہے اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس کے مطابق عمل اور عقیدہ بناؤ اور لوگوں کو اس کی دعوت دو صحابہ کرام میں ایسا ذوق پیدا ہو گیا قرآن پڑھنے پڑھانے کا کہ صحابہ کرام یہ لگتا ہے اگر صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں ایسا لگتا ہے کہ سار صحابہ کرام کی زندگیوں میں قرآن ہی قرآن نظر آتا ہے صحابہ کی محفلیں قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اللہ نے تمہیں ملکہ دیا ہے اللہ نے تم میں یہ صرف رکھی ہے اور پھر نبی علیہ السلام بھی کتنا ذوق صحابہ اکرام کے اندر پیدا ہے کس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو قرآن پڑھنے کی تلقین فرماتے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے مسجد قبا کی بنیاد رکھی مسجد قبا کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی مسجد نبوی کو تعمیر کیا اللہ اکبر اور پھر مسجد نبوی کے سہل میں ایک کنارے پر ایک چبوترا جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھتے تھے قرآن سیکھتے تھے قرآن سکھاتے تھے قرآن سمجھتے تھے قرآن سمجھایا کرتے تھے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے تعلیم اور تعلم کے لیے سکھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان ہی رہتے تھے اور صفہ مقام پر صحابہ کی ذمہ داری اللہ کے محبوب نے یہ لگائی کہ اے میرے صحابہ اے انصار صحابہ تم قرآن پڑھ رہے ہو رب کے کلام میں سے جو کچھ تم نے پڑھا ہے سیکھا ہے سمجھا ہے میں تمہاری یہ ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ نئے آنے والے مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ کے ستائے ہوئے مسلمان ہے لٹے پٹے ہوئے مارے کھائے ہوئے مکس کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے اے انصار صحابہ تمہاری ذمہ داری یہ لگاتا ہوں کہ ان آنے والے مہمانوں کو تم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت سکھانی ہے صحابہ کی جوڑیاں بنا دیا کرتے تھے اللہ کے رسول ایک انصاری ہے اور ایک مہاجر ہے جہاں دیگر معاملات میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام حکم جاری کرتے وہاں اللہ کے محبوب جوڑیاں بنا دیتے کہ تم نے فلاں کو قرآن سکھانا ہے تم نے فلاں کو سکھانا ہے تم نے فلاں کو پڑھانا ہے تم نے فلاں کو قرآن پڑھانا ہے سکھانا ہے نبی علیہ السلام نے خدا کی قسم ایک ماحول بنا دیا مدینہ کے اندر جو قرآن کے حوالے سے تھا آپس کا صحابہ کرام کا جوڑ رب اور ایسا مضبوط رشتہ اور تعلق جو ہے وہ پیدا ہو گیا آج تک لوگوں نے اس میں دراڑے ڈالنے کی کوششیں کی ہے لیکن رب کہتا ہے کہ روحما ادئی تراہم ترا ہم رکان سچ تغور فتل اللہ غیروں میں تو یہ نبی کے صحابہ گرم تھے لیکن آپس میں انتہائی شیر و شکر تھے شیر و شکر تھے انتہائی محبت تھی انتہائی پیار تھا ایشار اور قربانی کا جذبہ تھا تعلیم اور تعلم اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں دیکھے اللہ کے رسول کے صحابہ بڑے آگے نظر آئے صحابہ کے سامنے جب قرآن کے فضائل بیان کیے گئے اے میرے صحابہ یہ منزل من اللہ کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ رب العالمین کا کلام ہے یہ رب العالمین کے بول ہے اس قرآن کو پڑھو اس قرآن کو سیکھو دیگر روایتوں میں اللہ کے نبی کی حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے حسن درجے کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اللہ سے کلام کرو اللہ اکبر قرآن کی تلاوت شروع کر دو گو یا کہ تم اللہ سے کلام کر رہے گو قرآن کی تلاوت کرو گو یا کہ تم اللہ سے کلام کر رہے ہو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی کتاب وہ رسی ہے اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا وہ بہترین ذریعہ ہے کہ اس کتاب کا ایک کنارہ خدا کی قسم تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا کنارہ رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یہ رب سے رابطے کا بہترین ذریعہ نبی علیہ السلام کے صحابہ صفہ مقام پر چبوترے پہ اللہ اکبر جہاں اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا قیام فرمایا وہاں اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر بھی فرمائی اور پھر اللہ کے نبی کائنات کے امام نے صرف مسجد ہی نہیں بنائی مدرسے کبھی اللہ کے نبی نے قیام کیا صحابہ وہاں پڑھنے پڑھانے کے عمل میں مسجد ہے قرآن پڑھ رہے گئے قرآن سیکھ رہے گئے قرآن پڑھا رہے گئے قرآن سکھا رہے گئے اللہ اکبر ان کی زندگی عملی حوالے سے اللہ اکبر صحابہ صفے اول میں نظر آتے گئے صحابہ قرآن پڑھتے گئے گئے آوازیں بلند ہو رہی ہے آوازیں بلند ہو رہی ہے دراد ہو رہی ہے جس طرح پڑھنے والے بچے ایک کلاس میں پڑھتے ہوئے زور زور سے قرآن پڑھتے گئے زور زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے گئے اپنی آوازوں کا دوسروں کی آواز پر سبقت لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں بچوں کا ذوق ہوتا ہے بچوں کا شوق ہوتا ہے لیکن صحابہ کو معلوم ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کی قسم پڑھنے سے بھی ثواب ہے پڑھانے سے بھی اجر ہے سننے میں بھی اجر ہے عمل کرنے میں بھی اجر ہے لوگوں کو عمل کی تلقین کرنے میں بھی رب العالمین نے اجر رکھا ہے صحابہ قرآن زور زور سے پڑھ رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو ہلکی آوازوں میں قرآن پڑھو اپنی آوازوں کو پس کر لو اس لیے کہ مسجد میں دیگر عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں تمہارے زور زور سے پڑھنے کی وجہ سے ان کی عبادت میں یکسوئی پیدا نہیں ہو سکے گی کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے کوئی دیگر ذکر اذکار میں مصروف ہے قرآن ہلکی آوازوں میں پڑھو صحابہ کا ذوق دیکھے کہ مسجد گونج رہی ہے نبی کہنے پر مجبور ہو گئے ہلکی آوازوں میں پڑھو آج ہماری مسجدوں سے آواز ہی نہیں آتی وہاں مسجدیں گونج رہی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے جو قرآن سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یاد کرتے ہیں سینے میں محفوظ کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور پھر اپنے دیگر لوگوں کو مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ کافروں کو قرآن مجید سنانے کے لیے گلیوں کے نکڑوں چوراہوں پر کھڑے ہو کے ابو بکر جو ہے کچھ نہیں کہتے اپنی قوم سے صرف من اللہ کتاب اللہ کے کلام قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتے ہیں نکڑ پہ اور چوراہوں پر کھڑے ہو آنے آنے جانے والے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کو سنتے ہیں اللہ کا کلام سنتے ہیں اور وہ کہ سننے والوں نے بڑا مقابلہ کرنے کی کوشش کی بڑے مقابلے کرنے کی کوشش کی مکہ کی سب زمین پر اللہ اکبر دیواروں پر بیت اللہ کی دیواروں پر وہاں نصب کی ہوئی تمام تر تحریریں جو ہے ایک کے بعد جب کوئی نئی تحریر آتی تو اس کو ہٹا دیا جاتا تھا اور جب اس سے مقابلے پر کوئی اس سے بہتر تحریر آتی شیر آتا اس دیوار سے اس کو ہٹا کے اس بہتر جملے اور اشار کو لگا دیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام پر نادل ہوئی انا آتینا کل کا سر فصل لے ربے کا ون ہر شان کا ابتر یہ اللہ اکبر عرب کی سرزمین کا رواج تھا مکہ کو دیکھ لے مدینہ کو دیکھ لے اشعار میں قافیہ بندی میں بڑی دلچسپیاں لیا کرتے تھے جب یہ صورت لکھی ہوئی ان ظالموں نے دیکھی آ کر دیکھتے رہے کہ اس سے بہتر کوئی جملہ اس سے بہتر کوئی شعر کوئی بھی نہیں بنا سکا پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے آخر یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما دا قول البشر ان تینا کل کا سر فصل لے کا ونار ان نشانیا کا آخر زبان سے جملے نکلے اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ کس کا قول ہے یہ رب کا کلام ہے یہ اتنی عظیم کتاب ہے جو پڑھتا ہے جو پڑھاتا ہے جو سنتا ہے سناتا ہے عمل کرتا ہے عمل کی تلقین کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے کھاتے میں فائدہ ہی فائدہ لکھا سنا ہے نا ایک حرف کے بدلے ایک نے کی پھر اللہ اس کو کتنا عبد بڑھاتا ہے دس عبد نبی علیہ السلام فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ان حرف ان ولام ان حرف ان ومیم ان حرف الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اللہ اکبر ہر حرف کے بدلے اللہ ایک نیکی دیتا ہے اور پھر اس نیکی کو دس عوض بڑھا کر رب العالمین اللہ اکبر اجر عطا فرماتا ہے کسی نے لام میم کہا ثواب کی نیت سے اجر کی نیت سے اللہ کی ردا کے حصول کے لیے اللہ صرف لام میم پڑھنے کی وجہ سے حالانکہ اس کا معنی واللہ عالم و بیمرادی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں رب العالمین ہی کو جان رب العالمین ہی کو علم ہے کہ لام میم کا مانا مفہوم کیا ہے علم نہیں ہے ہم کو کہ اس کے معنی کیا ہے صرف ہم نے پڑھا ہے صرف ہم نے پڑھا ہے اور الفلام میم پر عمل بھی نہیں کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو تیس نیکیوں کا اجر عطا فرماتا نہ معنی معلوم ہے نہ مفہوم معلوم ہے اللہ کی مراد کیا ہے علی میم سے اور بتاؤ جب الف لام میم پڑھنے سے تیس نے کیا پڑھ رہی ہے اور جس کا معنی معلوم ہے مفہوم کا علم ہے جس پر اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اگر کوئی خوش نصیب پڑھ کر عمل کرے تو بتائیں اس کو اللہ اس کے کھاتوں میں کیا کچھ نہیں لکھے گا کیا کچھ رب العالمین اسے عطا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کے سگابا قرآن پڑھ رہے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ اکبر چار ہجری میں اللہ کے نبی سے لوگوں نے اپنی معاونت اپنی مدد اور نصرت کے لیے اللہ اکبر کچھ قبیلے والوں نے صحابہ کی مدد مانگی اے اللہ کے نبی کچھ پروانے دے دیجئے کچھ ایسے لوگ مجاہدین دے دیجئے ہمیں فلاں سے خطرہ ہے ہماری جان کو ہمارے مال کو ہماری عزت اور ہماری ہماری کو بھی خطرہ ہے اے نبی ہماری مدد نصرت کے لیے چل صحابہ چل مجاہدین دے دیجیے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ستر صحابہ کو شہید کر دیا گیا وہ کیا تھے صرف مجاہد نہیں تھے صرف نمازی نہیں تھے صرف رفاعی امور میں دلچسپیاں لینے والے صحابہ نہیں تھے اللہ کے نبی نے مشن پر روانہ کر دیا اللہ کے نبی کہیں گے ستر صحابہ ڈیوٹی پر مامور گئے اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ اکبر ڈیوٹی پر مامور گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے کے بارے میں ان صحابہ کے بارے میں لوگوں نے شگادتیں دی کہ جن ستر صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا لوگوں نے کہا دن میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا گزر بسر کیا کرتے تھے اور جب ہم نے ان ستر مجاہدین صحابہ کو دیکھا اللہ کی قسم رات کی تاریخیوں میں مسلح پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے دن میں ڈیوٹی پر معمور ہے اور رات کو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں یہ کیا تھا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فضائل اور صحابہ کو ذوق دلایا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اپنے گھر میں ہو حضر میں ہو جتنی مصروفیات ہو اللہ کے نبی نے لوگوں کی معاونت مدد کے لیے بھیجا ہے اب ہم یہ تو ہم تو یہ کہتے نا کہ جی میری ذمہ داری ہے مسجد کے انتظامی امور میرے ذمے ہیں میں سیکرٹری ہوں میں خزامچی ہوں میں صدر ہوں میں امام ہوں میں معذن ہوں میں خطیب ہوں بس ہم سب کے سب اپنی ڈیوٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دیگر اعمال سے میں آپ تقریباً مسلمان جو ہے وہ کورے نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے کتنے بڑے اور خطرناک مشن پہ ان صحابہ کو دے بھیجا تھا لیکن صحابہ کرام نے اس موڑ اور اس وقت بھی اللہ کے کلام قرآن کو نہیں چھوڑا وہ ستر کے ستر قرآن کے قرآن تھے قرآن سے محبت کرنے والے قرآن میں دلچسپیاں لینے والے رات کی تاریخیوں میں باوجود اس کے کہ وہ نگرانی کر رہے ہیں ڈیوٹی پر معمور ہے تھکاوٹ بھی ہوگی اللہ ان تک محنت کے بعد بھی رات کو جب ان کو دیکھا جاتا تو وہ مسلوں پر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں قیام میں نظر آتے ہیں نبی علیہ السلام کے سگابا میں کتنا ذوق صاحب میں کتنا شوق ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابہ چار گجری میں اللہ کے نبی کے یہ صحابہ شہید کیے گئے یہ ستر کے ستر صحابہ قرآن کے تھے اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں اللہ کے نبی کے صحابہ قرآن پڑھنے کے فضائل سن رہے تھے قرآن کیا گئے قرآن کیا گئے کیا فضائل رب العالمین العالمین رکھے دنیا کے اندر یہ کتاب جو ہے رب العالمین نے کتاب ہدایت بنائی ہے اس کتاب کو رب العالمین میں کتاب شفا بنایا ہے اس کتاب کو رب العالمین میں کتاب شفا بنایا ہے جو پڑھتا ہے ہدایت پر گمزن ہو جاتا ہے جو پڑھتا ہے دنیا کی مصیبتیں آفتیں مشکلات دکھ درد رنج غم بیماریاں رب العالمین سب کی سب دور کر دیتا ہے اگرچہ دنیا میں اس نے اچھے عمل بھی کیے لیکن بہت سی نافرمانیاں اللہ کی ناراضگی والے کام اس سے زندگی میں ہو گئے لیکن اگر اس قرآن سے محبت کرتے تھے اس قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے قرآن کی تلاوت میں دلچسپیاں لیا کرتے تھے قرآن کے مطابق عملی زندگی گزارا کرتے تھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں کل قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت کروائے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کر دے میں تیرا کلام ہوں اور میری خیرت اجازت نہیں دیتی کہ تیری کلام کی تلاوت کرنے والا یعنی مجھ قرآن کو پڑھنے والا جس کی جس نے اللہ اکبر میری تلاوت کی وجہ سے تیرے کلام کی تلاوت کی وجہ سے اپنے نیند اپنے چین اور اپنے آرام کی قربانیاں دی ہے اللہ تو اسے جہنم میں جلائے گا میں تج سے کہتا ہوں کہ اے رب العالمین اسے جہنم میں نہیں بلکہ اس کو جنت میں داخل کر اور نبی فرماتے جب اللہ کا کلام اللہ سے یعنی قرآن سے بارش کرے گا اللہ پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے حق میں قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا آج موقع ہے میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں پوچھیں آج پورے رمضان المبارک کے مہینے میں باتیں بڑی بڑی کی ہیں فتوے بڑے بڑے ہم نے ایک دوسرے پر لگائے ہیں ہم سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں ہم فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں ہم رفول کرتے ہیں نبی کی عین سنت کے مطابق ہم نے آٹھ رکعت کرا دی اور تین بھی پر ہم نے پڑھا ہے جو گیارہ سے زیادہ بیس رکعت پڑھتے ہیں وہ فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے یہ دعوے اور فتوے ہم نے بڑے بڑے لگائے ہیں یہ تو بتائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے کلام اور اس قرآن سے کتنی وفا آپ نے کی ہے پوچھیں اپنے آپ سے سوال کریں کتنا پڑھا آپ نے کتنی تلاوت کی بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں پتھروں میں دکانوں میں فیکٹریوں میں آج سیون تھا میں نے اور آپ نے کوشش کی اس طرح ہم تجارت اور بازار میں اپنے کاروبار میں لگے ہیں کہ زندگی میں شاید ہمیں اللہ نہ کرے پھر موقع نہیں ملے گا خدا کی قسم موقع زندگی میں بار بار آتے رہیں گے لیکن یہ رمضان اگر چلا گیا تو یہ رمضان دوبارہ نہیں آئے گا پتہ نہیں اگلا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں نبی فرماتے ہیں رمضان تو غنیمت جان لو اور منابی میں کرنے والا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ نیکیا کرنے والے جلدی کر لے جلدی کر جلدی کر نیکیوں میں سبقت لے جا تاخیر نہیں کر اور دوسرا فرشتہ دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اے بدیا کرنے والے گناہ کرنے والے یوں کہیے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام کرنے والے ارے ظالم اب تو رک جا اب تو گناہ سے بعد آ جا اگر آپ تو نے نیکیا نہیں کی اور گناہ سے نہیں بچا تو پھر کب نے کیا کرے گا زندگی کے کس لمحے میں تو نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ کی قسم یہ ساتے ہیں اس میں کہ رب العالمین کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کی راتوں کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے صحابہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی نبی علیہ السلام رمضان میں اتنی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ آسمان سے جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس پہلے کتنی مرتبہ وہی لے کر آئے رمضان میں بھی آتے رہے رمضان کے بعد بھی جبریل امین آسمانوں سے وہی لے کر آتے رہے اللہ کے پیغامات کو لے کر آتے رہے اصولوں کو لے کر آتے رہے قوانین لے کر آتے رہے آگاہیاں دینے کے لیے آتے رہے بشارتیں دینے کے لیے آتے رہے قوم کو ڈرانے کے حوالے سے اصول اور قانون اور ضابطے لے کر جبریل امین آئے لیکن رمضان میں آنے کا مقصد جبریل کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول جو ہے وہ جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کریں اللہ کے محبوب جو ہے وہ جبریل کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی رات کی تاریخیوں میں عشاء کی نماز کے بعد کچھ وقت گزر گیا اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے قرآن مجید کی تلاوت آپ نے قیام رمضان میں فرمائی ایک تہائی رات اللہ کے نبی ہمیں قیام کرواتے رہے جب دوسری رات آئی اللہ کے نبی نے آدھی رات قیام کروایا تیسری رات جب اللہ کے نبی تشریف لائے اور یہ تینوں راتیں تاک راتیں تھی جاگنے والی راتیں تھی اللہ کے نبی جب تیسری رات تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے اتنا لمبا قیام فرمایا اتنی لمبی تلاوت فرمائی اتنا لمبی لمبی تلاوت اللہ کے نبی نے فرمائی شہری کا وقت ہو جاتا ہے تلاوت ختم نہیں ہو رہی قیام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اتنا لمبا قیام اللہ کے نبی نے فرمایا شہری کا وقت شروع ہو گیا صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ کہیں آج کا روزہ ہم بغیر شہری کے ہی ہمیں نہ رکھنا پڑے آج کا روزہ ہمیں بغیر شہری کے رکھنا نہ پڑے ایسا نہ ہو کہ ہماری سہریاں نکل جائے ہماری سہریاں فوت نہ ہو جائے اللہ کے رسول قیام ختم ہی نہیں کر رہے اور صحابہ کا مجمع اور تعداد جو ہے وہ بڑھتی جاتی اگلی چوتھی رات آئی نبی علیہ السلام مسجد میں تراوی کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف ہی نہیں رہا صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں ابھی اللہ کے رسول باہر آئیں گے تشریف لائیں گے ہم اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے صحابہ کہتے ہیں کھڑے رہے نبی علیہ السلام شہری کا وقت ہو گیا وقت نکل جاتا ہے فجر کی اذان ہو گئی محبوب تشریف نہیں لائے اور نماز پڑھانے کے لیے محبوب آتے ہیں صحابہ ترسی ہوئی نگاہوں سے کائنات کے امام کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول اپنے صحابہ پر شفقت بھری نگاہیں ڈالتے ہیں اور اللہ کے رسول بڑی حکمت اور دانائی سے پیغمبر فرماتے ہیں اور میرے صحابہ مجھے معلوم ہے تم نے پوری رات میرے انتظار میں گزار دی ہے میں بھی کیا کروں تمہارا ذوق دیکھا ہے میں نے تمہارا شوق دیکھا ہے تم نے للہیت دیکھی ہے تمہاری یکسوئی عبادت کے اندر میں نے دیکھی ہے مجھے ڈر لگا کہ اگر میں اس سلسلے کو جاری رکھوں کہیں رب العزت نے تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اس ترابی کی نماز کو رب فرض نہ کر دے مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے ترابی کو میں اس لیے پڑھانے نہیں اس ترابی میں کیا تھا نمازیں تو عام دنوں میں ہم پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں بارہ سنتیں پڑھتے ہیں وطر بھی پڑھتے ہیں تحیت المسجد بھی ہے تحیت المدو بھی ہے دیگر نوافل بھی ہے لیکن رات کے قیام کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب لمبی لمبی تلاوتیں کرتے تھے پیر سوج جاتے تھے ورم آ جاتا تھا نبی سے صحابہ نے ازواج نے کہا کہ آپ کے پیروں میں ورم ہے کیا بات ہے آپ اپنے پیروں کو دکھا رہے ہیں دکھ جاتے ہیں آپ کے پیر پیروں میں ورم آ جاتا ہے رات کے قیام اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کی وجہ سے قیام کی وجہ سے کھڑے ہونے کی وجہ سے لمبے لمبے رکو اور سجود کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی ہے فلاقن شکور کیا میں اب بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں یہ عالم تھا پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کرتے تھے اللہ کے رسول اندازہ ہے اندازہ ہے جو تنہائی کی نمازیں تھی اللہ کے محبوب کے رات کے قیام کو اگر میں اور آپ دیکھے نا صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر تھی میری میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ کے گھر میں چلا گیا میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے بستر سے اٹھے ہیں اور اللہ کے محبوب نے نماز شروع کر دی قیام شروع کر دی تراوی نہیں تھی بلکہ تعجب کی نماز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام شروع کر دیا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا محبوب بستر پہ نہیں ہے میں بھی اٹھا وضو کیا اور اللہ کے محبوب کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہاں کھڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹی طرف بائیں طرف آ کر میں نے پیر ملائے اور اللہ اکبر کہہ کے میں نے نیت مان لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں میں پیغمبر کے الٹی طرف کھڑا ہوا تھا اللہ کے رسول نے نماز کی حالت میں ایسے مجھے پکڑا اور اپنے پیچھے سے اپنے برابر میں سیدھی طرف اللہ کے رسول مجھے لے آئے پتا یہ چلا کہ اگر دو نماز پڑھنے والے با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کس طرف کھڑا ہوگا سیدھی طرف سیدھی طرف وہ صحابی پہلے آ کے کہاں کھڑا ہوا تھا بائیں طرف نا نبی نے اس کو اپنے کہاں کیا دائیں طرف سیدھی طرف تو امام کون تھا صحابی یا رسول اللہ کے رسول نا تو نبی کہاں چلے گئے بائیں طرف ہو گئے اور وہ صحابی کہاں دائیں طرف اگر اجتماعی نماز میں دو سے زیادہ ہے امام آگے ہوگا مختی پیچھے ہوں گے لیکن جماعت سے نماز پڑھنے والے اگر دو ہیں تو امام الٹی طرف ہوگا اور مختی سیدھی طرف بظاہر یہ پتا لگتا ہے کہ امام کو سیدھی طرف کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ امام کا مقام زیادہ ہے مرتبہ زیادہ ہے امام سیدھی طرف ہو اور مقتدی الٹی طرف ہو اللہ کے رسول ہر کام خیر کا کام سیدھی طرف سے کرتے تھے اور الٹی طرف کو ترجیح نہیں دیتے تھے پیغمبر علیہ السلام امام کا مقام مقتدی سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول کا کیا کہنا آپ کی شان اور آپ کے مقام آپ کے رفات اور مرتبت کا نبی کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سیدھی طرف کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مقتدی کو الٹی طرف صحابی کو لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نماز میں مقتدیوں میں زیادہ اجر ان لوگوں کو ملتا ہے جو سیدھی طرف کھڑے ہونے والے ہیں امام پھر امام ہے سیدھی طرف ہو یا الٹی طرف ہو لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے چونکہ دو ہی نماز پڑھنے والے تھے پیغمبر امام تھے وہ صحابی مختلی تھا جو شرف سیدھی طرف کھڑے ہونے والوں کو ملنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے جو ثواب سیدھی طرف جانے والوں کو ملتا ہے زیادہ حضر و ثواب دو نماز پڑھنے والوں میں اگر ایک ہی مقتدی ہے اللہ کے رسول نے اسے سیدھی طرف اس لیے کھڑا کیا کہ اجر و ثواب جو ہے اسے زیادہ مل جائے میں پیغمبر علیہ السلام نے حکمت سے دانائی سے دور اندیشی سے کام لیا ہے کہ جس کے اندر امت کی بھلائی ہو امت کی خیر ہو اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے صحابہ میں وہ فیصلے کیے اگر پھر بھی ہم دین سے محبت نہ کریں اللہ کی شریعت سے اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت نہ کریں یہ ہماری بدرسی ہے یہ معاملہ غلط ہے کہ دو پڑھنے والے ہیں تو امام آگے ہو اور مقتدی ایک قدم یا آدھا قدم پیچھے ہو یہ بس چل رہا ہے لوگوں دونوں برابر میں کھڑے ہوں گے جس طرح مقتدی آپس میں قدم سے قدم ملاتے ہیں کندھے سے کندھا ملاتا ہے دو با جماعت نماز پڑھنے والے ہیں تو مقتدی جو ہے وہ امام کے ساتھ اسی طرح قدم ملائے گا جس طرح مقتدی آپس میں قدم ملاتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی اللہ کے نبی کے دو فیصلے نہیں ہیں کائنات کے امام علیہ السلام کے سگا بھی کہتے گئے رات کا قیام ہے اللہ کے نبی نے مجھے اپنے سیدھی طرف کر لیا خود اللہ کے نبی بائیں طرف الٹی طرف کڑے رہ گئے اور اللہ کے نبی نے اللہ اکبر قیام شروع کیا آج حافظ صاحب نے کتنے سوارے پڑھے تیئیسواں ایک سے بارہ نا ایک سے بارہ ایک سے بارہ ہے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کی تنہائی کی نماز تھی اللہ کے رسول رات کا قیام کر رہے تھے اور ایک بچہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں برابر میں اور محبوب نے کتنی لمبی تلاوت فرمائی صحابی کہتا ہے عقل حیران ہوتی ہے محبوب نے سورہ بقرہ شروع کی آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہم جو تراوی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں نا ایک رکعت میں دو رکو تین رکو چار رکو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آج تو حافظ صاحب نے بڑی کھجائی کی ہے یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تھکا دیا آج تو جناب پتہ نہیں حافظ صاحب نے کون سا گیر لگایا ہوا تھا رکو میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اللہ اکبر یہ قرآن کے ساتھ میں اور آپ مذاق کرتے ہیں قرآن کے ساتھ اس طرح کے جملے اور الفاظ ہم لوگوں کو ادا نہیں کرنا چاہیے اگر جس دن تلاوت لمبی ہو گئی اللہ کی قسم ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ پہلے اتنی تلاوت ہوئی تھی آج رمضان کا مہینہ ہے اللہ اکبر لمبی تلاوت کی بیٹھ جائیے اللہ کے نبی آخری عمر کے اندر آپ نے رات کے قیام کو نہیں چھوڑا اللہ کے رسول کے صحابہ ازواج متحرات کہتے نبی علیہ السلام بڑی لمبی لمبی رات کے قیام میں اکیلے تنہائی میں اکیلے رب کے سامنے کھڑے ہوتے قرآن کی تلاوت کرتے بوجہ بڑھاپے اور بیماری کے اللہ کے نبی کائنات کے امام رات کے قیام کو آپ نے نہیں چھوڑا قیام میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول چونکہ ہمت نہیں ہے بیماری ہے بڑھاپا ہے کمزوری ہے تھکاوٹ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں رات کا قیام ہے بیٹھ کر قرآن مجید نماز کے اندر پڑھ رہے آپ پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے اور جب اللہ کے رسول رکو میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد بیس اور تیس تیس آیات کھڑے ہو کے پڑھتے پھر اللہ کے رسول رکو میں جاتے یہ تو کھڑے ہو کے آپ نے تلاوت کی ہے نا جو بیٹھ کر آپ نے قرآن پڑھا ہے اس کا کیا عالم ہوگا یہ ہے قرآن سے اللہ کے رسول کا تعلق صحابی کہتے گئے اللہ اکبر اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی پاؤں سپارہ ہو گیا آدھا سپارہ ہو گیا پورا مکمل ہو گیا قیام اللہ کے نبی ختم نہیں فرما رہے گئے آپ نے دوسرا سپارہ شروع کر دیا وہ بھی ختم وہ بھی مکمل ہو گیا تیسرے سپارے کی اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی سور بقرہ مکمل ہو جاتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام صاحب ہی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اب قیام کی تکمیل ہوگی لیکن اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ ختم کر کے آل عمران چھوڑ دی تیسری سورت اللہ کے نبی نے سورہ نساء شروع کر دی یہاں تک کہ چھٹے سپارے میں سورہ نساء ختم ہوتی ہے صحابی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اللہ کے نبی اب ختم کریں گے اب تکمیل ہوگی اب اختتام ہوگا نہیں کیا بلکہ پھر دوسری سورت سورہ آل عمران اللہ کے نبی نے شروع فرما دی اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء اللہ اکبر ایک ایک رات میں اللہ کے نبی نے پانچ پانچ اور اچھے سے سپارے قیام میں تلاوت فرمائے یہ محبوب کو قرآن سے محبت تھی یہ اس کا نتیجہ تھا اور نبی فرماتے ہیں اللہ کو ویسے تو میری ہر ادا پسند آتی ہے لیکن جس وقت میں اللہ کے کلام کی قرآن کی خوبصورت آواز اور لہجے میں تلاوت کر رہا ہوتا ہو اللہ اکبر اللہ مجھ سے اس وقت بڑی محبت اور بڑا پیار کرتا ہے اللہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے اللہ کو میرا قرآن پڑھنا میری آواز میرا لہجہ جائے کہ یہ رب ہی کا دیا ہوا ہے لیکن خوبصورت لہجے میں جب میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور پھر نبی نے اپنی امت کو تلقین فرمائی اپنی امت کو آگاہ کیا نبی علیہ السلام فرماتے گئے القرآن قرآن اے میری صحابہ قرآن مجید کو خوبصورت لہجوں میں پڑھا کرو خوبصورت آوازوں میں پڑھا کرو خوب خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو زین القرآن بھی اسواتی کم خوبصورت لہجوں میں قرآن پڑھا کرو پھر اللہ کے نبی فرماتے گئے ملمیت اگنا نئی سمنا ملم غنہ بال قرآن اے میری امت کے لوگوں میرے صحابہ قرآن کو خوبصورت لہجوں میں آبادوں میں طرزوں میں خوبصورت انداز میں قرآن پڑا کرو اس لیے اگر کوئی قرآن کو خوبصورت لہجے میں آواز میں اور انداز میں نہیں پڑتا اس پڑھنے والے کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑتا اس کا مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں جو خوبصورت لہجے میں نہیں پڑھ رہا اس کا محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو قرآن پڑھتا ہی نہیں کیا اس کا تعلق اللہ کے رسول سے ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو نہیں آتا وہ کوشش نہیں کرتے اللہ اکبر محنت نہیں کرتے دنیا کے اندر وہ مست اور مگن رہتے ہیں غرق رہتے ہیں لیکن اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کے ساتھ بھی وفائی کرتے ہیں یہ داری نہیں ہے نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کی حیات طیبہ میں کل کل سزاب نے اللہ کے نبی کی زندگی میں پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا جن سزابا میں بوڑھے بھی گئے جوان بھی بچے بھی گئے کہ جنہوں نے اللہ اکبر قرآن کو اپنے سینے میں اللہ کے نبی کی زندگی میں محفوظ کر لیا آپ کہیں میری عمر نکل گئی میں بوڑھا ہو گیا ہو میری عمر جو ہے وہ جاتی رہی اگر قرآن پڑھنے سیکھنے میں عمر کی قید ہوتی تو اللہ کبھی بھی اللہ کے نبی پر قرآن کی ابتدا چالیس سال میں نہیں فرماتا نبی پر قرآن کی ابتدا چالیس سال میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کب قرآن سیکھنا شروع کیا اسلام جو لے کر آئے ہیں ابو بکر صدیق نبی کی چالیس سال عمر ہے کم و بیش ابو بکر صدیق کی اڑتیس سال عمر ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے نبی نے قرآن سکھانا چالیس سال میں اللہ اکبر شروع کیا ابو بکر صدیق اڑتیس سال کی عمر میں قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں قربان جائیے یہاں نبی پر قرآن نادل ہو رہا ہے ادھر قرآن کے نزول کے حوالے سے نبی پر قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اور وہاں پر ابو بکر کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے بوڑھا ہے ابو بکر ہم کہیں کہ ہماری عمریں نکل گئی نبی کائنات کے دور میں آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی مبارک میں یوں کہیے کہ آپ کے فوت ہونے سے قبل کس کس نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں ابو بکر حافظ قرآن ہو گئے کائنات کے امام کی حیات طیبہ میں عمر فاروق حافظ قرآن بن گئے عثمان غنی حافظ قرآن بن گئے علی المر حافظ قرآن بن گئے جناب طلحہ حافظ قرآن بن گئے جناب سعد حافظ قرآن بن گئے عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن بن گئے حذیفہ بن جمم حافظ قرآن بن گئے حضرت سالم حافظ قرآن بن گئے ابو خرلا حافظ قرآن بن گئے عبداللہ بن عمر حافظ قرآن بن گئے عبداللہ بن عباس حافظ قرآن بن گئے امر عاص حافظ قرآن بن گئے عبد عبداللہ بن عمر حافظ قرآن بن گئے عبداللہ بن عمر بھی حافظ قرآن بن گئے معاویہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں پورے حافظ قرآن بن گئے تھے عبداللہ بن زبیر بھی حافظ قرآن تھے عبداللہ بن صاحب نے بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا یہ تو مرد ہے ان کے علاوہ بھی حفاظ کی تعداد ہے عورتوں میں بھی اتنی بڑی دلچسپی آ گئے حضرت عائشہ نے بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا حضرت حفصہ میں بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں پورا قرآن یاد کر لیا تھا سینے میں محفوظ کر لیا تھا یہ صحابہ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے اس قرآن کے ساتھ کیا سلا ہے ہم نے کیا وفا اس قرآن کے ساتھ کیے پوچھے میں اور آپ اپنے آپ سے اس پورے اکیس دن گزر جانے کے بعد آج اس بائیسویں شب میں میں اور آپ مسجد میں جمع ہے اللہ اکبر جو حفاظ ہے نا جو مسلوں سے منسلک ہیں جو تراویاں پڑھا رہے ہیں ہوں گی یقینی طور پر ان میں تقوی ہوگا زہد ہوگا آزیا اور انکساریا ہوں گی میں نے اپنے آپ سمیت کتنے حفاظ ایسے دیکھے کہ جب تک وہ مسلوں پر اللہ اکبر تراوی کے لیے وہ آتے رہے ان کو قرآن یاد رہا ہے اور جیسے ہی انہوں نے مسلح ان سے چھن گئے قرآن پڑھنا انہوں نے ایسا چھوڑا مسلے تو گئے گئے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ حفاظ وہ قرا وہ علماء تک جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھتے اپنے دلوں میں اس قرآن کی محبت کو پیدا کیجیے اگر کامیابی چاہتے ہیں یہ صحابہ ہیں جن کے دلوں میں اس قرآن کی محبت تھی قرآن سے پیار کرتے تھے اور گیارہ ہجری میں جنگ یمامہ ہوئی ہے کن کے خلاف کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی ان کافروں سے ان تجالوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی اور بڑی خطرناک المناک جنگ ہوئی تھی اس میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں نا وہ کافر وہ ظالم وہ دجال ختم نبوت کے ڈکیت جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے نبوت پر ڈاکا ویسے تو اللہ کے رسول کے دور میں یہ فطرہ شروع ہو گیا تھا وہ اپنی قوت اور طاقت یہود و نصارہ کی پوشپرائی پر اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے دور خلافت میں آمنا سامنا ہوا وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی نبوت کو ماننے والے آج معاذ معاذ اللہ ہم تمام صحابہ اور تابعین کا خاتمہ کر دیں گے انہیں کچا چبا جائیں گے ختم کر دیں گے اور صحابہ نے یہ عزم کیا ہوا تھا خدا کی قسم دین تو قیامت تک باقی رہے گا نبی کے ماننے والے پروانے یہ جانے سار جانے قربان کرنے والے قیامت کی صبح تک اللہ ان کو قائم رکھے گا آج ہم نے ان و کافروں کو ختم کرنا ہے کتنے صحابہ مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور شہید ہونے والوں میں اللہ کے رسول کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے گیارہ ہجری ہے اور اللہ کے رسول کے پروانوں میں صحابہ اور تابعین مسلمان مجاہدین کے اندر سن گیارہ ہجری کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان شہید ہونے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے لیکن شہید ہونے والوں میں سات سو شہدا ایسے تھے جو قرآن کے مکمل حافظ تھے سات سو شہدا جو قرآن کے حافظ تھے ان کے دلوں میں قرآن رکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلاف اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا ان کافروں کو تچالوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق کے پاس عمر فاروق آئے اور آ کر کہنے لگے اے عمر امیر المؤمنین اے ابو بکر اے امیر المؤمنین سات سو حفاظ دنیا سے جا چکے ہیں اگر یہ سلسلہ رہا تو حفاظ دنیا سے جاتے رہیں گے میری رائے ہے میرا مشورہ ہے کہ آج تک باقاعدہ طور پر قرآن مجید کو ایک مصحف اور ایک کتاب کی شور صورت میں ترتیب نہیں دیا گیا مختلف لوگوں کے بعد صحابہ کے بعد غیر مرتب غیر مرتب سترہ مصاحف اگرچہ موجود ہے میں یہ چاہتا ہوں حفاظ اگر دنیا سے جاتے رہے ایسا نہ ہو کہ معاملات جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جانے لگے میرا مشورہ یہ ہے عمر کہتے ابو بکر صدیق کو قرآن مجید کو ایک باقاعدہ ترتیب دینے کے بعد ایک مصحف اور ایک کتاب کی صورت میں لکھ دیا جائے ابو بکر صدیق کہتے میں نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا میں ابو بکر نہیں کر سکتا سینوں میں محفوظ ہے ترتیب بھی محفوظ ہے صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول پر قرآن نادل ہو رہا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آیت فلاں جگہ پہ لکھ دو یہ آیت فلاں جگہ پر یاد کر لو یہ سورت یہاں ہے یہ آیت یہاں یہ جملہ یہاں یہ حرف یہاں یہ کلمہ یہ زبر یہ زیر یہ نقطہ یہاں پر ہے اللہ کے نبی نے ساری وضاحتیں فرما دی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اس قرآن کی ہم نے عبادت کرنی ہے لیکن عمر فاروق کہتے ہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں امت کے لیے اس میں خیر نظر آ رہی ہے اصرار کرتے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے مشورے کو مانتے ہیں دیگر سے مشورہ کیا جاتا ہے اور پھر اس اس کام کے لیے خوش نصیب جو اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے دور میں جو اللہ کے نبی کا باقاعدہ کاتب وہی تھے صحابی اللہ کے رسول کے دور میں جو سرکاری دستاویزات کو قلم بند کیا کرتے تھے تحریر کر کے مختلف خطوط جو ہے دیگر جگہوں پر روانہ کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول کے جو کاتب وہی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ابو بکر نے کہا کہ زید بن ثابت کو بلایا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ پیغمبر کے دور میں باقاعدہ کاتے میں وہی تھا انتہائی امانت انتہائی دیانت اور انتہائی منصفانہ انداز میں اللہ اکبر ساری وہ چیزیں کہ جو اللہ کے ہاں جواب دے ہیں ہم ساری چیزوں کو یہ سامنے رکھتے ہوئے اگر میرے سامنے کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ عبداللہ بن زید بن ثابت ہے ان کو بلاؤ زید بن ثابت کو بلایا جاتا ہے اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں زید ہم تمہاری یہ ذمہ داری لگا رہے اگرچہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تمہیں کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں تحریر کرو اس کو لکھ دو ترتیب دے دو ایک مصحف اور ایک کتاب کی صورت میں قرآن لکھ دیا مجھے یہ بتائیے عمر فاروق حافظ قرآن تھے نا تھے یا نہیں نبی کے دور میں اللہ کے رسول کو مشورہ دیتے تھے اللہ قرآن بنا کر حضرت کے عمر کے مشورے کو قرآن بنا کر اللہ آسمانوں سے وہی کے ذریعے محمد مصطفیٰ پر نازل کر دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم صحابی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کسی نے نبی نہیں بننا اللہ نے نبوت رسالت کے منصب پر کسی کو فائز نہیں کرنا ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو لگانا بے عمر اللہ نبوت و رسالت کے منصب پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کر عمر کے ذہن میں بات آئی وہ چاہتے تو بیٹھ جاتے نا لکھنے حافظ قرآن تھے مشورہ دیتے قرآن بنا کر رب نادل کر دیتا تھا نبی کے بعد اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو وہ عمر فاروق تھے حضرت عمر ویسے ہی دار القرآن لے کے بیٹھ گئے دار القرآن بنا کے نہیں بیٹھ گئے کہ جی یہ کام میں کرتا ہوں ابو بکر کو مشورہ دیا مشورے سے سلا صلاح مشورے سے اور جب آپس میں ہم ایک دوسرے سے رائے لیں گے بڑے کو بڑا سمجھیں گے اہمیت دیں گے ہماری یکجہتی جو ہے وہ برقرار رہے گی ہماری آپس کی محبت رواداریاں اللہ اکبر میل جول ان چیزوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی جب ہم ایک دوسرے کو اہمیت دیں گے ان کی مشاورت لوگوں کو اپنی مشاورت میں شامل کریں چھوٹے بڑے کو بڑا سمجھیں اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے رہیں بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے جب چھوٹا کچھ بن جاتا ہے نا تو وہ بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے عمر فاروق نے مشورہ دیا ابو بکر نے قبول کیا زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی حضرت زید بن ثابت بھی یہ نہیں تھا کہ اپنے کالر کو اور کفوں کو یوں یوں کرتے ہوئے چوڑے ہو کر آ کے بیٹھ گیا منع کرتے رہے زید بن ثابت اور دیگر لوگ ہیں ان کی ذمہ داری لگا دو آپ یہ کام کر لو دیگر حفاظ ہیں کرا ہیں صحابہ ہے ایک سے قرآن پڑھنے والا ہے عبداللہ بن مسعود دیگر صحابہ ابئی بن کاب ہے تمیم داری ہے یہ سارے صحابہ موجود ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے صحابہ موجود ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دیجیے ابو بکر کہنے لگے نہیں چونکہ یہ کتابت کا معاملہ ہے اور نبی کے دور میں کتابت تم کرتے تھے اللہ نے تمہیں یہ مقام اور حیثیت دی ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ کام تم ہی کرو گے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر مجھے یہ کہتے کہ ایک پہاڑ ہے یہ اس پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دو خدا کی قسم یہ کام زید بن ثابت کے لیے میرے لیے آسان تھا ابو بکر نے وہ کام مشکل ترین میرے کاندھوں پر یہ ڈیوٹی یہ ذمہ داری وہ بہت میرے کافلوں پر لگایا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے وہ کام اس کے مقابلے پر آسان تھا کہ میں اس پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پر شفٹ کر دوں منتقل کر دوں بالآخر حضرت زید بن ثابت وہ مصاحف منگواتے وہ اوراق منگواتے وہ چمڑے منگواتے وہ صحابہ کرام کے سینوں میں جو قرآن محفوظ تھا ان کو بلا کے ان کی تلاوت سنتے اور اس کو تحریر کرنے سے پہلے عمر فاروق کو سناتے دیگر لوگوں کو دو شہادتیں اس پہ لیتے کہ یہ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی آیات اور جملے ہیں یہ صورتیں ہیں کس موقع پر کہاں اللہ کے رسول نے فٹ کرنے کو کہا اپنے حافظے کی بنیاد پر عمر فاروق کے حافظے کی بنیاد پر پھر اللہ اکبر جو لے کر آیا ہے اس کا اپنا حافظہ ہے اس کی اپنی تحریر ہے دو گواہ اس میں شامل کرتے کہ دیکھو ہم نے جو یہ اللہ اکبر فیصلہ کرنے جا رہے تم بھی حافظ قرآن ہو نبی کے صحابہ ہو یہ بتاؤ کہ یہ آیات اللہ کے رسول پر نادل ہوئی اور اسی طرح نادل ہوئی ہے وہ جب دونوں تصدیق کر دیتے تھے اللہ اکبر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیا تھا یہاں تک کہ پورا قرآن مکمل ہو گیا ابو بکر کی زندگی میں ابو بکر کے پاس رہا حضرت عمر فاروق کی خلافت میں اب عمر فاروق کے پاس رہا عمر فاروق بھی دنیا سے چلے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مذہب رہا اور حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام پہلے پھیل چکا تھا عثمان غنی کے دور میں اللہ اکبر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں عثمان غنی کو اے امیر المؤمنین اے خلیفت المسلمین میں عراق گیا ہوں میں شام گیا ہوں اللہ نے اس قرآن کو سات کراتوں میں نادل کیا ہے سات لہجوں میں نادل کیا ہے سات انداز میں سات تلاوتوں میں رب العزت نے اس قرآن کو نادل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پر جب یہ نادل ہوئی تو اللہ نے مسلم میں روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے رب نے یہ فرمایا کہ اے میرے نبی اس قرآن کی تلاوت اپنی امت میں صرف ایک لہجے ایک رات میں کیجیے کتنے لہجے میں ایک لہجے میں ایک رات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری امت مشقت میں پڑ جائے مختلف لہجے ہیں ان کے عرب عربیوں کے مختلف انداز میں یہ عربی بولتے ہیں مختلف لہجوں میں مختلف قبائل ہیں میری امت مشکل میں مشقت میں پڑ جاتی میں اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اللہ سمجھ گیا نبی کہنا کیا چاہتا ہے کہا میرے نبی دو لہجوں میں پڑھا ہے میں قرآن آپ پر دو لہجوں میں نازل کروں گا اور اپنی امت کو نازل جتنے بھی لہجوں میں لیکن آپ اپنی امت کو ایک لہجے میں پڑھائیں تلاوت کریں ایک رات میں نبی نے فرمایا اللہ میں معافی چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا تین کراتے کر لیجئے اللہ میں معافی چاہتا ہوں میری امت و میں پڑ جائے کہا چار لہجے اور چار کراتوں میں چار انداز میں اللہ اکبر قرآن جس کا معنی ایک ہے مفہوم ایک ہے جس ہر کرات کا تقاضا ایک ہے ترغیب ایک ہے بشارتیں وہی لفظ کچھ اونچ نیچ کے ساتھ اوپر نیچے ہو کر مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے اللہ کے رسول معافی مانگتے ہیں اللہ سے کہا اللہ لہجے بڑھا دیجئے اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے ایک سے دو دو سے تین تین سے چار پانچ چھ سات رب العالمین نے فرمایا اے نبی اپنی امت کو سات لہجوں اور سات قراتوں میں آپ قرآن پڑھائے عمر فاروق کے دور میں جو قرآن لکھا گیا تھا ابو بکر کے دور میں وہ ان ساتوں لہجوں کا ساتوں کراتوں کا ایک مرکب تھا جو ساتوں کراتوں پر مشتمل تھا لیکن عثمان غنی کے دور میں اپنی آخری بات کر رہا ہوں عثمان غنی کے دور میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ غالباً تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی اور داماد رسول عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں میں نے عراق میں جی- سفر کیا میں شام بھی گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ اہل عراق ایک لہجے میں پڑھ رہے اور اہل شام دوسرے لہجے میں تلاوت کر رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک ابئی بن کاب کے لہجے پر کراف پر قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے عثمان غنی کو یہ کہتے میں نے ان دونوں کو دیکھا اہل عراق کو بھی اہل شام کو بھی جب یہ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں ایک ابئی بن کاب کی قرآب پر پڑ رہا ہے دوسرا جو ہے ان سات کراتوں میں سے ایک کرات مسعود نے جو اختیار کی ہے اس لہجے اور اس کرات میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ دونوں جب آپس میں اہل شام اور اہل عراق ملتے ہیں چونکہ وہ ان کی کراط کو نہیں جانتے اور وہ ان کی کراط کو نہیں جانتے آپس میں جب یہ قرآن کی تلاوت ایک دوسرے کے سامنے کرتے وہ کہتے ہیں تم کیا پڑھ رہے ہو وہ کہتے ہیں تم غلط کر رہے ہو وہ کہتے ہیں تم غلط پڑھ رہے ہو قرآن اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے اس طرح نہیں اس طرح ہے اس لہجے میں ہے اس کرات میں ہے دونوں ایک دوسرے پر کفر اور بدت کے فتوے لگا رہے حالانکہ دونوں مسلمان ہیں دونوں انہی قراتوں پر قرآن کی تلاوت کر رہے جن و لہجوں میں رب نے اس قرآن کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نادل کیا ہے عبداللہ بن حضرت عثمان کو مشورہ دیتے ہیں عثمان میری رائے ہے ایسا نہ ہو یہ سلسلہ بڑھتا رہے کفر و شرک کا اور بدت کا یہ ایک دوسرے پر بدت اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہود و نصارہ اختلاف میں پڑ گئے تھے یہ مسلمان بھی اختلاف میں نہ پڑ جائے یہ نہ پڑیں گے یہ ایک دوسرے کی گردنیں قلم کرنے لگ جائیں گے گردنیں جو ہے وہ کاٹنے لگ جائیں گے میں نے اتنا تناؤ دیکھا ہے ان میں مشورہ کیا ہے وہ کہتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو قرآن لکھا گیا ترتیب دیا گیا مصحف کی صورت میں کتاب کی صورت میں وہ ساتوں لہجوں اور قیراتوں کا ایک مرکب تھا وہ ملا جلے لہجوں میں وہ قرآن لکھا گیا تھا میری رائے یہ ہے کہ اس قرآن کو ان سات تیراتوں میں سے ایک کت پر ترتیب دے دیا جائے اس کو لکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے اندر اس مصاحف اور ان کتابوں کو تقسیم کر دیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا بات واقعی صحیح کہہ رہے ہیں مشورے ماننے چاہیے بھلے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ دے رہے ہو محبت بڑھتی ہے پیار بڑھتا ہے حضرت عثمان غنی ربی اللہ تعالی نے فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہو اور اس موقع پر جو اللہ کے رسول کے دور میں کاتب وہی تھا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں خوش نصیب کا نام لیا گیا اور انہوں نے قرآن کو ساتوں لہجوں میں لکھا آج بھی اگر کسی خوش نصیب کا نام عثمان غنی کی خلافت میں لیا گیا تو وہ وہی خوش نصیب تھا اللہ اکبر جس کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہا ان کو بلایا جائے پتہ لگا کہ زید بن ثابت ان ساتوں لہجوں اور قراتوں کو جانتے تھے کہ جن جن لہجوں میں قراتوں میں رب نے آسمانوں سے محمد عربی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے وہ ساتوں لہجوں سے قراتوں سے واقف تھے اور اس وقت ایک لجنا ترتیب دے دی گئی اس کے اندر صرف حضرت زید بن ثابت ہی نہیں تھے بلکہ عبداللہ بن زبیر غالباً سعید بن العاص اور عبد الرحمان بن حارث اللہ اکبر ان تینوں کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ کام زید بن ثابت نے کرنا ہے لیکن تم تینوں ان کے معاون ہو گے ایک ہی آدمی نہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ جمانے کے لیے لگا ہو یہ تینوں چاروں کام کرتے رہے ایک لہجے میں سب کو بلاتے رہے تم بھی لاؤ تم بھی لاؤ یہ تینوں اپنے اپنے حافظے کی اپنے اپنے علم کی بنیاد پر حضرت زید بن ثابت کو مشورے دیتے رہے یہ لیتے رہے محنت کرتے رہے لکھتے رہے پڑھتے رہے سمجھتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ان سات کراتوں پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا تھا حضرت زید بن ثابت نے اللہ اکبر اس کو ایک لہجے اور ایک کراط پر قرآن مجید کو مکمل ترتیب دے دیا لکھ دیا اور حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پیش کر حضرت عثمان نگرانی کر رہے تھے دیکھ رہے مکمل نگرانی تھی کر یہ رہے تھے لیکن معاونت مدد نگرانی اور سرپرستی جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی حضرت عثمان کے دور میں وہ قرآن مجید مکمل ہوا اور پھر حضرت عثمان غنی پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا قلم اور توات ہوا کرتی تھی ایک قرآن جب لکھ دیا حضرت عثمان غنی نے چیک کیا مکمل طور پہ یہ ٹھیک ہے وہی ہے اللہ کے رسول پر نادل ہوا ہے یہ وہی لے جا وہی کرا وہی امداد ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب کے صحابی نے پھر حکم دیا کہ اس طرح کی چھ مصاحف جو ہے چھ کتابیں اور تیار کی جائیں سات مصاحف تیار کیے گئے سات قرآن اور کتابیں تیار کی گئی ایک عراق روانہ کر دی ایک شام روانہ کر دی ایک مکت المکرمہ بیت اللہ کی طرف روانہ کر دی ایک مدینہ منورہ رکھی اور اس کراط پر جن کو عبور تھا جو اس کراط کے ماہر تھے اس کراط کو جانتے تھے ان میں جو کمیاں خطائیں اور پیش کمیاں بیشیاں تھی ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے بعد ان کو مکمل طور پہ اس قراف کا ماہر بنانے کے بعد اس مصحف اور اس کتاب کے ساتھ مختلف علاقوں مختلف ممالک کی طرف روانہ کر دیا گیا اور جا کے لوگوں سے کہو آرڈر دو جن جن لہجوں میں تلاوتوں میں تم قرآن پڑھ رہے ہو وہ قرآن ہی ہے اہل شام جس لہجے میں کراط میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن ہے اور جو اہل عراق پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن ہے وہ لہجہ اگرچہ مختلف ہے لیکن آج کے بعد جو ہے جو لہجہ ان ساتوں کراتوں میں سے آپ کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے اس کراف کے اندر تم نے قرآن پڑھنا ہے اللہ کی قسم اسی لیے حضرت عثمان غنی کو اگر حضرات غنی غنی تھے اللہ اکبر سخاوت کے بادشاہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد تھے ایک بیٹی نہیں ی کے بعد دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کے نکاح میں آئی اسی لیے اللہ کے رسول کے اس داماد کو سن رین کہا جاتا تھا جہاں ان میں یہ صفات تھی وہاں یہ بھی صف تھی کہ اللہ کی قسم کائنات کے اندر اگر کوئی عثمان کا نام لیتا ہے کہا عثمان غنی بھی تھے سنورین بھی تھے خدا کی قسم جامع القرآن بھی تھے عثمان جامع القرآن آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن یہ رکھے ہوئے نا مساجد میں یہ عثمان غنی اور حضرت زید بن ثابت اللہ اکبر ان صحابہ کی محنت کا نتیجہ ہے اللہ اکبر وہ کام کر گئے وہ محنتیں کر گئے وہ محنتیں کر گئے اور اللہ نے ان کو سلاتا کر دیا ہے میں اور آپ بد نصیب اتنے ہیں کہ ہم سے دن اور رات کے اندر قرآن کی دو آیتیں نہیں پڑی جاتی دو آیتیں پڑھتے ہیں آپ میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں صاحب اتنی محنتیں کی ان تک محنتیں کر کے قرآن مجید رب نے کس طرح اس قرآن کی حفاظت کی ہے ایک حرف میں کوئی رد و بدل اور تغیر آج تک نہیں کر سکا اگر کسی نے اللہ نے خود کہہ دیا نا فعلم تفالو تفالو آؤ تو صحیح نہیں دوسرے مقامات پہ بھی رب العالمین نے فرمایا ایک آیت دس آیتیں ایک آیت لا تو تحیرت کے کلام کے مقابلے پر نہیں لا سکتے اللہ کا کلام ہے ما ہاضا قول البشر اگر کسی نے کوشش کی بھی ہے اس قرآن کے مقابلے پر آنے کی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اور قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے خدا کی قسم یہ کسی بشر کا قول ہے نہیں ہے رب نے بھی فرمایا تنزیل من رب العالمین یہ کسی کاہن کی کاہنی جادوگری نہیں ہے یہ کسی جادوگر شاعر کی شاعری نہیں ہے ہے کیا فرمایا تنزیل من رب العالمین آئیے میں بھی اور آپ بھی اس قرآن سے اللہ کے کلام سے محبت کریں اس قرآن سے پیار کریں یقینی طور پر یہ قرآن کل قیامت کے دن شافع ہوگا میری اور آپ کی سفارش کروائے گا آج موقع ہے نہیں پڑھا پڑھنا سیکھیے نہیں آتا سیکھیے کوشش کیجیے محنت کیجیے اس سے قبل اس سے قبل کہ آپ کے میرے مرنے کے بعد لوگ سپارے لے کے گھروں میں تقسیم کر دیں ہل ہل کے ایک نئی بیسیوں قرآن پڑھ دیں گے مجھے اور آپ کو اجر نہیں ملے گا کیوں کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس قرآن سے اللہ کے کلام سے وفا نہیں کی ہے آج سے ابھی سے میں اور آپ اپنا وطیرہ بنا لیں کہ روزانہ چند آیا کم از کم دس آیتیں چلو دس نہیں تین آیتیں تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو نا اس نیت سے کہ مجھے اللہ اجر دے دے ثواب دے دے کامیاب کر دے کامران کر دے قیامت کے دن میرا یہ سفارش ہی بن جائے دنیا میں مجھے شفا مل جائے ہدایت کی راہیں کھل جائیں اللہ مجھے کامیاب و کامرانی کی منزلوں پر عہدوں پر بلندیوں پر فائز کر کے اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے آج ہی سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے زیادہ نہیں صرف دس آیات کی تلاوت کیجیے اللہ تعالی ہمیں بہت بڑے بڑے خزانے عطا فرما دے گا اور ہمارا شمار غافلین سے نکال دے گا اور ان میں شمار کر دے گا کہ جو اللہ اس کے رسول اور قرآن سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اقول قول اکولم